سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاظہ کیا اور زمزم کے پانی کا ڈول منگوا کر اس سے پیا اور وضو بھی کیا اور فرمایا اے بنو عبد المطلب پانی کھینچو اگر تمہارے مغلوب ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ کھینچتا حدیث نمبر تین سو انسٹھ مسند احمد